وہ ذات جس نے چھ دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کیں پھر اس نے عرش پر استبا فرمایا وہ رحمان ہے اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو